السلام علیکم welcome welcome to introduction to computing میرا نام الطاف خان ہے اور میرا اور آپ کا ساتھ اس کورس میں تقریباً پندرہ ہفتے کے لیے رہے گا ان پندرہ ہفتوں میں ہم بہت سارے انٹرسٹنگ اور ایکسائٹنگ ٹاپکس پہ ڈسکشن کریں گے اور ان ٹاپکس کے بارے میں آج میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا بھی لیکن اس سے پہلے کچھ شاعری ہو جائے آج سے بہت سال پہلے انگلینڈ میں ایک عظیم شاعر گزرے ہیں ان کا نام تھا الفرڈ ٹینیسن انہوں نے ایک مشہور نظم لکھی جس کا ایک شعر تھا every minute dies a man every minute one is born یہ شعر ایک اس زمانے کے عظیم میتھمیٹیشین نے پڑھا ان کا نام تھا چارلز بیبج وہ صاحب کیمبرج یونیورسٹی میں میتھمیٹکس کے پروفیسر تھے اور وہاں پہ ان کو ایک خاص چیئر ملی ہوئی تھی ایک خاص رتبہ ملا ہوا تھا اور وہ رتبہ وہی تھا جو بہت سال پہلے نیوٹن صاحب کو ملا تھا سو so, اپنے زمانے کے وہ بہت مشہور میتھمیٹیشین تھے انہوں نے ایک کاغذ پینسل پکڑی اور ایک خط لکھا الفرڈ ٹینسن صاحب کو خط میں انہوں نے لکھا کہ جناب جو آپ نے شیئر کہا اس کی ایک ماڈیفائڈ ورژن میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو ذرا آپ کنسیڈر کیجیے انہوں نے کہا کہ جناب every minute dies a man and one and sixteenth is born کیونکہ اگر ہر منٹ میں ایک صاحب پیدا ہو رہے ہیں اور ایک مر رہے ہیں تو دنیا کی آبادی تو کانسٹنٹ ہو جائے گی وچ از اگینسٹ ریالٹی اصل میں تو دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے تو یہ میری جو ماڈیفائڈ ورژن ہے every minute dies a man and one and sixteenth is born this is a more appropriate one it is closer to reality Charles Babbage صاحب بڑے انٹرسٹنگ آدمی تھے وہ ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتے تھے لیکن انہوں نے ہمیں ایک بہت زبردست تحفہ دیا انہوں نے مین کائنڈ کو ہیومن کائنڈ کو ایک بہت انٹرسٹنگ بہت زبردست تحفہ دیا اور وہ تحفہ تھا ڈیجیٹل کمپیوٹر کا اٹھارہ سو تینتیس میں انہوں نے ایک ڈیزائن بنایا ایک کمپیوٹنگ ڈیوائس کا ڈیزائن بنایا انہوں نے اس ڈیوائس کا نام اینالیٹیکل انجن رکھا یہ دنیا کا پہلا ڈیجیٹل جرنل پرپز کمپیوٹر تھا ان کا ڈیزائن اتنا زبردست تھا اپنے زمانے کے مقابلے میں اتنا زبردست تھا کہ وہ اس زمانے میں کنسٹرکٹ نہیں ہو سکتا تھا اس کے لیے جو ٹیکنالوجی چاہیے تھی جو اسکلز چاہیے تھیں وہ اس کے سو سال کے بعد ڈیولپ ہوئی انہوں نے اٹھارہ سو تینتیس میں ڈیزائن کیا اور انیس سو ترتالیس میں hundred and ten years after Babbage design his machine انیس سو ترتالیس میں ہارورڈ میں ایک ایسی مشین بنی which was quite similar to Babbage's analytical engine اور اس مشین کا نام تھا Harvard Mark one Harvard Mark one کے بارے میں ہم اگلے لیکچر میں کچھ اور باتیں بھی کریں گے فی الحال ہم انالیٹیکل انجن کے بارے میں تھوڑی سی اور ڈسکشن کرتے ہیں انالیٹیکل انجن جو تھا وہ ایک پروگرامبل مشین تھی وہ ایک ڈیجیٹل مشین تھی اور وہ ایک میکینیکل مشین تھی آج کل کے ہمارے کمپیوٹر جو ہیں وہ سارے کے سارے الیکٹرانک ہیں اس زمانے میں الیکٹرانکس ایگزٹ ہی نہیں کرتی تھی سو so اس زمانے میں ہر چیز میکینیکل طریقے سے کرنے کی کوشش کی جاتی تھی ایون کمپیوٹیشنس تو بیبج صاحب نے اپنے زمانے کے لحاظ سے ایک میکینیکل کمپیوٹر ڈیزائن کیا تھا یہ کمپیوٹر وہ ہر کیلکولیشن کر سکتا تھا جو آج کا ایک ماڈرن کمپیوٹر کر سکتا ہے اس میں وہ ساری کی ساری کیپبلٹیز موجود تھیں وہ کمپٹیشن بھی کر سکتا تھا وہ ڈسیزنس لے کے بجائے ایک چیز کرنے کے دوسری چیز بھی کر سکتا تھا ڈپینڈنگ اپون کہ اس وقت کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اس میں آج کل کے ماڈرن کمپیوٹرز کی طرح ان پٹ بھی تھی اسٹوریج بھی تھی پروسیسر بھی تھا اور آؤٹ پٹ بھی تھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس زمانے میں اسے وہ پروسیسر کی بجائے مل کہا کرتے تھے جس طرح شوگر مل ہوتی کیونکہ اس زمانے کے اس زمانے کے لیکچرکن میں پروسیسر ابھی اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتا تھا میکینیکل ڈیوائسز میں جس طرح مل کا نام ایگزٹ کرتا تھا بیبیج کی ایک بڑی مشہور اسٹوڈنٹ بھی تھیں اور یہ اسٹوڈنٹ جو تھیں یہ اس زمانے کی خاصی فیمس میتھمیٹیشین تھی اینڈ واز کوائٹ اسٹرینج اس زمانے میں خواتین میتھمیٹکس کریں یہ خاصا عجیب سا سمجھا جاتا تھا مگر یہ ایک عجیب سے باپ کی بیٹی تھیں ان کے باپ کا نام لارڈ بائرن تھا جو اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر کہنے جاتے ہیں انہیں پیبج کے اینالیٹیکل انجن میں انٹرسٹ پیدا ہوا اور انہوں نے اس پہ خاصا کام کیا ان کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو اس سلسلے میں تھی وہ یہ کہ انہوں نے اینالیٹیکل انجن کے لیے ایک کمپیوٹر پروگرام لکھا that was the world's first computer program so اس طرح ہم ایڈا دا کاؤنٹس آف لولیس کو دنیا کی سب سے پہلی پروگرامر مانتے ہیں آپ نے یہ نام ایڈا پہلے کبھی سنا ہے آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے یہ نام پہلے بھی سنا ایک خاصی پاپولر لینگویج ہے جس کا نام ایڈا ہے یہ لینگویج سیونٹیز میں یو ایس کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس نے ڈیزائن کروائی تھی it was a brand new language and just to honour just to honour the contribution of Ada the countess of Lovelace اس لینگویج کا نام ایڈا رکھا گیا تھا بیبی صاحب نے جیسے میں نے بتایا ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن کی لیکن ان کی ساری باتیں بھی اچھی نہیں تھی ان کا ان کی زندگی سے ایک لیسن ایسا ہے جو ہم سب کو لرن کرنا چاہیے ہوا یہ کہ بیبج صاحب جو ہیں انہیں ظاہر ہے ریسرچ کرنے کا بہت شوق تھا بڑے اپنے زمانے کے مشہور ریسرچر تھے لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہو سکتے تھے جن کے ذریعے وہ سارے کے سارے ریسرچ کے ایکسپیریمنٹ یہ کر سکیں جو کہ یہ کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے کیا کیا ایڈا کاؤنٹس آف لولیس کے ساتھ مل کے ایک بہت کلیور سی میتھمیٹیکل اسکیم بنائی اور اسکیم کا مقصد کیا تھا اسکیم کا مقصد صرف یہ تھا کہ جب یہ گیمبلنگ کریں تو ان کے آڈز ذرا بہتر ہو جائیں تو ان کا پلان یہ تھا کہ اسکیم کے ذریعے ہم گیمبل کریں گے اور وہ بھی کس پہ ہارس ریسنگ پہ اور اس کے ذریعے ہم بہت سارے پیسے بنائیں گے اور پھر اس کے ذریعے ہم بہت زبردست قسم کی ریسرچ کریں and guess what happen they lost every penny that they had انہوں نے گیمبل کیا اپنی اسکیمز یوز کی لیکن at the end of the day they lost everything that they had so I guess is a lesson there sometimes you can be too clever for your own good تو ہم نے کچھ باتیں کی چارلز بیبج کے بارے میں انہوں نے جو مشین ڈیولپ کی اس کے بارے میں اور دنیا کے پہلے پروگرامر کے بارے میں ان ان چیزوں کو ہم مزید بھی ڈسکس کریں گے especially in the next lecture لیکن آج ایک اور چیز جو میں کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کمپیوٹر کیوں یوز کرتے ہیں ان کا ہمیں کیا فائدہ ہے what value computer bring to us what value do computer bring to the human race اور یہ کہ what are computer good at کون سی ایسی چیز وہ کر سکتے ہیں جس کو کرنے کا اور کوئی طریقہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے سب سے پہلی چیز میرے خیال میں میرے سوال کے جواب میں جو آپ کہیں گے کہ جناب کمپیوٹرز بہت تیز ہوتے ہیں دے آر بلائنڈنگلی فاسٹ آج کل کے ماڈرن کمپیوٹر جو ہیں they can do billions billions and of in one second اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ جناب دو جمع تین کیا ہوتا ہے میں آپ کو تقریباً فوراً اس کا جواب دے سکتا ہوں اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ جناب اٹھارہ ہزار پانچ سو چھبیس جمع سترہ ہزار انیس سو چوبیس کتنا ہوتا ہے I can give you an answer for that is well میں اس کا جواب آپ کو ہو سکتا ہے ایک دو منٹ میں دے دوں اور بڑا ایکوریٹ جواب دے دوں لیکن ایک کمپیوٹر اسی چیز کا جواب ان بلینتھ آف اے سیکنڈ دے سکتا ہے اور فاسٹ ہے اور اگر we are talking about very large number اگر اس نمبر میں اٹھارہ انیس بیس پچیس ڈیجٹس ہیں اور آپ مجھے کہیں کہ بھائی یہ دو نمبر ہیں جس میں اٹھارہ انیس بیس پچیس ڈیجٹس ہیں ان کو ایڈ کرو be last computers have no such problem they can do the same thing again in less than a billionth of a second اس سے بھی مشکل پرابلم کہ آپ مجھے بہت سارے ایسے ٹاسک دے دیں computers can do them in several انورت آف اے سیکنڈ سو ایک کی چیز جو کمپیوٹرز ہمارے پاس لے کے آتے ہیں وہ ہے blindingly fast calculations extremely amazingly high speed calculations تو ایک چیز تو یہ ہو گئی they are extremely fast especially compare to the beings. ایک اور چیز دیکھیے میں ایک انسان ہوں میرے میں بعض اچھائیاں ہیں اور بعض برائیاں ہیں ایک برائی یہ ہے کہ میں بور ہو جاتا ہوں اگر آپ مجھے ایک کام کہیں کرنے کو میں اسے کر لوں گا دو دفعہ کر لوں گا تین دفعہ کر لوں گا چار دفعہ کر لوں گا پانچویں دفعہ میں بور ہونا شروع ہو جاؤں گا چھٹی دفعہ میں اور زیادہ بور ہوں گا ساتویں دفعہ if that is a computation task at I doing میں اتنا بور ہو جاؤں گا کہ ہو سکتا ہے میں اس کے اندر کچھ غلطی کر بیٹھوں اور اگر ایک ہی کام مجھے دس ہزار دفعہ کرنے کو دیں گے there is a very good chance کہ I will make mistakes because I get bored that is human nature and this is what is so interesting about computers they never get bored they can not get bored آپ انہیں ایک ہی کام ایک ملین دفعہ کرنے کو دیں دو ملین دس ملین ایک billion they can do it with the same accuracy as they will do the first one وہ پہلی دفعہ بھی اسے اسی ایکوریسی سے کریں گے اور ہزارویں اور کروڑویں اور اربویں دفعہ بھی اسی ایکوریسی سے کریں گے تو میرے خیال میں دس از one of the key features of computing that is computers can do repetitive task at a very very high speed and they can do it because they don't get bored اچھا میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے اب تک زندگی میں کتنی کتابیں پڑھی ہیں ان میں سے کون سی کتاب آپ کو اس وقت پوری کی پوری یاد ہے کوئی بھی نہیں ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک چیز پڑھتے ہیں تھوڑی سی ہمیں یاد ہوتی ہے کچھ عرصے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں دے آر ایکسپشن لیکن ویری فیو کمپیوٹرس کے بارے میں ذرا سوچیں میرے پاس ایک پرانا سا تھکا ہوا سا ایک کمپیوٹر گھر پہ ہے اس میں ایک ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہے اٹس اے اسٹوریج ڈیوائس اس میں ہم چیزیں اسٹور کرتے ہیں ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں again we are going to discuss that in detail at some other point in this course تو اس میں چالیس گیگا بائٹ کی ایک ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہے اب چالیس گیگا بائٹ کو ہم ایک اور طرح دیکھتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک کتاب کا ایک پیج جو ہے اس کو اسٹور کرنے میں کتنی اسٹوریج ریکوائرمنٹ ہے maybe two thousand character اس پہ ہوں گے تو ٹو تھاؤزینڈ بائٹس کی ریکوائرمنٹ ہے اب فرض کریں کہ آپ کے پاس آن ایوریج ایک کتاب میں پانچ سو صفحے ہوتے ہیں تو جناب اگر پانچ سو صفحوں والی اور ہر صفحے پہ دو ہزار کیریکٹرز والی آپ کتابیں اپنے کمپیوٹر میں اسٹور کرنا چاہیں جس میں چالیس گیگا بائٹ کی ہارڈ ڈسک لگی ہو معلوم ہے آپ کتنی اسٹور کر سکیں گے چالیس ہزار میرا پرانا سا سستا سا تھکا ہوا کمپیوٹر اس میں میں چالیس ہزار ریگولر بکس کا ڈیٹا اسٹور کر سکتا ہوں پاکستان میں کتنی لائبریریاں ہوں گی جس میں چالیس ہزار کتابیں رکھی جا سکتی ہیں اور جیسے میں نے کہا میرا تو پرانا سا کمپیوٹر ہے اگر میں اس میں آج کل کی کوئی نئی تیز فاسٹ بڑی ہارڈ ڈرائیو لگا دوں تو یہ ڈبل ہو جائے گی کیپیسٹی اور میرے کمپیوٹر میں دو تین ہارڈ ڈرائیو لگانے کی جگہ ہے جو ذرا بڑے کمپیوٹر ہوتے ہیں اس میں ویسی دسیوں ہارڈ ڈرائیو لگانے کی جگہ ہوتی ہے سو نا یو کین سی کہ دس از one of the key advantage that computer bring immense capacity for storage you can you can store millions and millions of books in one computer you can store all the data which is available to mankind in few few computer like that no more تو جناب تین چیزیں ہوئیں speed extremely high speed storage vast amount of storage لیکن میرے خیال میں سب سے انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ فیکٹ یہ ہے کہ computers do not get bored so یہ تین کی کیریکٹرسٹکس ہیں جس کی وجہ سے computers are very very useful to uh ہم نے یہ دیکھا کہ کمپیوٹر تین میجر خوبیاں اور بھی ہیں لیکن یہ تین ہم نے کاؤنٹ کی خرابیاں کیا ہیں کمپیوٹرز بہت سارے کام کر سکتے ہیں کیلکولیشنس کر سکتے ہیں چیزوں کو اسٹور کر سکتے ہیں کون سے ایسے کام ہیں جن پہ کمپیوٹرز اتنا زبردست پرفارم نہیں کرتے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں کیا کچھ ایسی پرابلمس ہیں on which computers do not perform very well especially as compare to us human beings کیا آپ کوئی ایسی پرابلم کوئی ایسی سچویشن سوچ سکتے ہیں جس میں میں بہتر ہوں اور دنیا کا بہترین کمپیوٹر اتنا زبردست نہ ہو کیا آپ سوچ سکتے کیا خیال ہے آپ کا جناب میں نے اس کے بارے میں سوچا کہ ایسی کون سی سچویشنس ہیں ایسی کون سی پرابلمس ہیں جس میں میں کمپیوٹر سے بہتر ہوں سب سے پہلے جو میرے ذہن میں چیز آئی وہ یہ کہ میں چیزوں کو آسانی سے ریکگنائز کر سکتا ہوں اگر میرے سامنے میرا دوست یا میرا دشمن یا کوئی بھی آتا ہے مجھے فوراً فوراً پتہ لگ جاتا ہے یہ کون ہے میں ان کی امیج کو دیکھتا ہوں اور مجھے فوراً پتہ لگ جاتا ہے یہ کون ہے یہ اقبال ہے یہ شاہد ہے یہ کون ہے مجھے فوراً پتہ لگ جاتا ہے یہ ایک ایسی پرابلم ہے کہ جس پہ کمپیوٹرز اتنے زبردست نہیں ہیں یہ پرابلم جسے ہم امیج ریکگنیشن کی پرابلم کہہ سکتے ہیں یا پیٹرن ریکگنیشن کی پرابلم کہہ سکتے ہیں اس میں کمپیوٹرز جو ہیں اتنے زبردست نہیں ہیں اس میں ہم ابھی بھی شاید ان سے تھوڑا سا بہتر ہوں میں نے آپ سے بات کی کہ اقبال صاحب آتے ہیں یا پھر شاہد صاحب آتے ہیں تو وہ میرے سامنے آتے ہیں بڑے آسانی سے انہیں ریکگنائز کر لیتا ہوں لیکن اس سے ذرا ایک ڈفیکلٹ سچویشن میں آپ کو بتاتا ہوں فرض کریں کہ آپ ایک بھرے بازار میں چلے جا رہے ہیں جس طرح زیب النسا اسٹریٹ ہے یا پھر انارکلی کلی ہے عید کا سماں ہے بہت رش ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی صاحب کی یا صاحبہ کی ایک جھلک سی نظر آتی ہے تھوڑا سا ان کے سر کا حصہ آپ کو نظر آتا ہے اور آپ کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے یہ کون ہے فوراً آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کون ہے یو ریکگنائز دا پرسن آپ کو تھوڑا سا نظر آتا ہے وہ کافی ہے آپ کے لیے اور آپ اس پرسن کو ریکگنائز کر پاتے ہیں اب اگر کمپیوٹر کو یہ ٹاسک دیا جائے اس کے تو جناب پسینے چھوٹ جائیں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں پہ بے شمار اور لوگ ہیں یعنی اس ایک امیج جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں ہو سکتا ہے سینکڑوں لوگ موجود ہوں سینکڑوں لوگوں کے سر کندھے دوپٹے نظر آ رہے ہیں بے شمار ڈیٹا موجود ہے اس میں سے صرف ایک تھوڑے سے ایریا میں آپ کو اپنے دوست کا تھوڑا سا امیج نظر آتا ہے کمپیوٹر کے لیے اس کو ریکگنائز کرنا بڑا مشکل ہوگا کیونکہ ارد گرد بہت سارا اور ڈیٹا ہے اس میں سے اس پرٹیکولر ڈیٹا پوائنٹ کو پکڑنا اور ریکگنائز کرنا کمپیوٹر کے لیے ابھی بھی بہت زیادہ مشکل ہے یعنی امیج کو ریکگنائز کرنا in the presence of lots of noise بہت ساری اور بھی چیزیں ارد گرد ہو رہی ہیں اس میں ایک چھوٹا سا فیچر پکڑنا کمپیوٹر کے لیے ابھی بھی خاصا مشکل کام ہے اب ذرا ایک مشکل پرابلم کی بات کرتے ہیں فرض کریں کہ چاند رات ہے سڑکوں پہ بہت ہجوم ہے آپ زیب النسا اسٹریٹ پہ جا رہے ہیں یا پھر آپ انار گلی بازار میں جا رہے ہیں ہجوم ہے لوگوں کا بے شمار لوگ اور ان سینکڑوں ہزاروں لوگوں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک صاحب کی ایک جھلک سی نظر آتی ہے تھوڑے سے بال تھوڑے سے کپڑے یا اینک اور آپ کو فوراً فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ صاحب کون ہے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا you instantly know that this is that person آپ کا دوست رشتہ دار عزیز کمپیوٹرس کے لیے ایسی ہاسٹائل سچویشن میں کام کرنا یہاں یعنی ہاسٹائل سچویشن سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ بے شمار اور بھی لوگ ہیں بہت نوائز ہے بہت سارا اور بھی ڈیٹا ہے صرف تھوڑا سا تھوڑا سا امیج کا حصہ ہے جو آپ کا ایریا آف انٹرسٹ ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کے دوست کی آپ کو ہلکی سی ایک جھلک میں نظر آنا ہے maybe only one percent of the total image آپ کی نظر وہاں پڑتی ہے اور in and instant you recognise who that person is computers ابھی بھی اتنے قابل نہیں ہوئے دے آر ویری پاورفل بہت تیز ہے بہت اسٹوریج کیپیسٹی ہے بور نہیں ہوتے لیکن یہ والا ٹاسک جو ہے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک جسے ہیومنس بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں لیکن کمپیوٹرس کے لیے اس کو کرنا خاصا ابھی بھی مشکل ہے میں یہ نہیں کہتا کہ فیوچر میں ان کے لیے کام آسان نہیں ہو جائے گا ہوگا لیکن as of right now as it stand right now it's still consider to be a very difficult image recognition task ایک چھوٹے سے امیج کو ریکگنائز کرنا ایک ہجوم میں ان اے سی آف امیجز ایک چھوٹی سی چیز کو کہنا کہ ہاں اسے میں جانتا ہوں تو جناب ایک چیز تو یہ ہوئی امیج ریکگنیشن جس پہ کمپیوٹرز ابھی کچھ اتنے زبردست نہیں ہوئے ایک چیز اور بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ ہے coming up with new ideas coming up with brand new ideas coming up with innovative new wonderful unprecedented ideas میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں بہت سال پہلے آئنسٹائن صاحب اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی لے کے آئے تھے وہ ایک ایسی تھیوری تھی جس نے بہت ساری چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا اور اس تھیوری کی کوئی پریسیڈنس نہیں تھی ویسی اور کوئی چیز دنیا میں ایگزٹ نہیں کرتی تھی was a brand new idea unprecedented ویسی کوئی بھی چیز ایگزٹ نہیں کرتی تھی ویسا کوئی بھی آئیڈیا ایگزٹ نہیں کرتا تھا it was an extremely innovative idea which was a very useful اسی طرح کوانٹم میکینکس کو لے لیں اس کے ذریعے بھی بہت سارے ایسے بھید کھل گئے ہیں ہیومن بینگس پہ جن کے بارے میں پہلے ہمیں کچھ خبر نہیں تھی کوانٹم تھیوری بھی بہت عجیب و غریب سی ہے اپنے زمانے کے لحاظ سے جب کوانٹم تھیوری آئی تھی it was very much different from the state of the art of that day اس زمانے میں جو لوگوں کی سمجھ تھی اس کے اس کے مقابلے میں کوانٹم تھیوری بہت ہی عجیب و غریب سی چیز تھی لیکن it explained certain things which need explaining it was a very useful brand new breathtaking innovative idea ابھی بھی کمپیوٹرز ایسی چیزیں ہمارے لیے نہیں کریں ایسی چیزیں جن سے انوویشن کی خوشبو آتی ہو جن سے ہمیں احساس ہوتا ہو کہ ایسی چیز پہلے کبھی نہیں تھی it has come up from nowhere ایک ایسا آئیڈیا جس کی پہلے کوئی بھی پرسیڈنس نہ ہو ایسے آئیڈیاز کمپیوٹرز ابھی بھی جنریٹ نہیں کر پائے ابھی بھی ہم کمپیوٹر کو آئیڈیا دیتے ہیں اور وہ اس کو تیزی سے کرتا ہے احسن طریقے سے کرتا ہے یا کچھ اور اس کے ساتھ کرتا ہے لیکن نیا آئیڈیا ابھی تک کمپیوٹرز کریٹ نہیں کر پائے ایک اور مشکل سچویشن جس کی میں آپ سے ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں and that is playing chess میں اور آپ بیٹھے ہیں اور ہم شطرنج کھیل رہے ہیں بازی لگی ہوئی ہے شروع میں سولہ پیس آپ کے ہیں سولہ پیس میرے ہیں ٹوٹل چونسٹھ خانے ہیں آپ نے ایک چال چلنی ہے میں نے اس کے بارے میں سوچنا ہے پھر اپنے سولہ پیسز میں کوئی پیس اٹھانا ہے اور اس کو چل دینا ہے دس از اے کمپلیکس ٹاسک یہ خاصا مشکل کام ہے اور اس ٹاسک کو کمپیوٹر کو سکھانا بہت ہی مشکل کام ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں انیس سو ستانوے میں ایک بڑا انٹرسٹنگ میچ ہوا the world best the top chess player he was pitted against Deep Blue Blue ایک کمپیوٹر کا نام ہے so, دنیا کا بہترین شطرنج کا چیمپئن جو ہے ان کا نام گیری کیسپیرو تھا ان صاحب کا ڈی بلو سے ایک میچ کرایا گیا اور اس میں کیا ہوا اس میچ میں پہلی دفعہ ایک کمپیوٹر نے ایک عظیم شطرنج کے کھلاڑی کو ہرا دیا ہرا دیا ایسے میچ پہلے بھی ہو چکے ہیں لیکن پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا انیس سو ستانوے میں پہلی دفعہ ایک کمپیوٹر نے ایک ہیومن بینگ کو ہرا دیا یہ کمپیوٹر جو تھا یہ ایک بہت عظیم کمپیوٹر تھا یہ بہت تیز کمپیوٹر تھا اس کی اسٹوریج کیپیسٹی بہت زیادہ تھی یہ چال کو دیکھتا تھا اور تقریباً تین منٹ میں سو بلین چالوں کو جوابی چالوں کو اینالائز کرتا تھا اور پھر چل دیتا تھا سو بلین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ چیس میں چال چلتے ہیں نہ صرف آپ اپنی چال چلتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ پھر آپ کا اپوننٹ کیا کرے گا اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے بعد وہ کیا کرے گا پھر آپ کیا کریں گے تو تھوڑا سا آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ لانگ رن میں کیا ہوگا تو اس لیے پاسبلٹیز بے شمار ہیں تو یہ کمپیوٹر اتنا تیز تھا کہ تین منٹ میں یہ سو بلین چالوں کو اینالائز کر لیتا تھا I B M the creator of this computer Deep Blue انہوں نے کیا یہ تھا کہ بہت سارے گرینڈ ماسٹر جو چیس کے ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور ان کی مدد سے بے شمار نون چالوں کو اینالائز کیا اور انہیں اسٹور کر دیا اس کمپیوٹر میں وہ بے شمار چالیں تھیں لیکن یہ کمپیوٹر بھی بہت تیز تھا سو اس لیے یہ ان کو اینالائز کر سکتا تھا اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ انیس سو ستانوے میں ایک کمپیوٹر نے ایک ہیومن بینگ بہترین چیس پلینگ ہیومن بینگ کو ہرا دیا تو جناب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ جو انیس سو ستانوے میں ایونٹ ہوا کہ کمپیوٹر نے ایک انسان کو ہرا دیا اس کا کیا مطلب ہے کیونکہ دیکھیے یہ چیس پلئنگ جو ہے it's a very difficult task بہت سوچنا پڑتا ہے اور ہم نے سب سے بہترین سوچنے والا جو ہے اس کو کمپیوٹر کے سامنے رکھا اور اس کو کمپیوٹر نے ہرا دیا کیا مطلب ہوا کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اب that is since 1997 seven computer can think کیا اس کا یہ مطلب ہے کیا کمپیوٹر سوچ سکتے ہیں جس طرح ہم سوچ سکتے ہیں کیا کمپیوٹر بھی اس طرح سوچ سکتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے یس اور نو بائی دا وے ایک تیسرا جواب بھی ہوتا ہے جو میرا جواب ہے میرا جواب ہے neither yes nor it is no it is it depends it depends upon how you define thinking thinking سے آپ کی مراد کیا ہے آپ اگر میں کہتا ہوں کہ میں سوچ سکتا ہوں اس کو آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں تھنکنگ سے آپ کی کیا مراد ہے اگر تھنکنگ سے آپ کی مراد یہ ہے کہ آپ سو بلین چالیں تین منٹ میں اینالائز کر سکیں then of course that computer can think لیکن بعض لوگ تو یہ کہیں گے کہ جناب اس کمپیوٹر نے کوئی انوویشن تو کی نہیں کوئی نئی چیز تو کی نہیں اس نے تو پرانی اس کے بعد بے شمار گیمز کی ہسٹری پڑی ہوئی تھی اس میں سے اس نے کسی بھی طریقے سے ایک بہترین چیز نکالی اور وہ رکھ دی سامنے یہ سوچنا تو نہ ہوا وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں جناب اس ایکسپیریمنٹ سے یہ نہیں پروو ہوتا کہ کمپیوٹر سوچ سکتے ہیں کچھ اور لوگ یہ کہیں گے کہ جناب ایک سب سے اچھے تھنکر کو ایک مشین نے ہرایا اب بھی آپ کہتے ہیں سوچ نہیں سکتا یہ کیسے ممکن ہے so my friends the answer to the question that can computer think is it depend it depends how you define thinking for all practical purpose انیس سو ستانوے میں جو میچ ہوا تھا اس نے یہ خاصی حد تک پروو کر دیا ہے کہ yes computers can think because they can defeat the best thinkers that's why they can think لیکن آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں and will be perfectly correct in disagreeing with this دنیا میں اس وقت کتنے کمپیوٹرز ہیں کتنے ہیں لاکھوں کروڑوں اربوں کتنے ہیں میں پاکستان کی نہیں میں ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ ملا جلا کے کتنے ہیں عموماً جو ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں اور کمپیوٹرز کی تعداد میں پڑھتے ہیں تو وہ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں پرسنل کمپیوٹرز کو آخری اطلاع کے مطابق دنیا میں اس وقت چھ سو ملین پرسنل کمپیوٹرز ہیں اس کے علاوہ تھوڑے سے منی کمپیوٹرز ہوں گے تھوڑے سے مین فریم کمپیوٹرز ہوں گے اور تھوڑے سے سپر کمپیوٹرز ہوں گے تھوڑے سے سو کیا دنیا میں the total number of computers is something close to six hundred million آپ کا خیال ہے یہ جو میں نے آپ کو کیٹیگریز ابھی گنوائی personal computers mainframes mini computer super computer کیا ان کے علاوہ بھی کچھ کمپیوٹر ہوتے آپ کا کیا خیال ہے جناب ہوتے ہیں اور بے شمار ہوتے ہیں اگر آج آپ کسی ماڈرن گھر میں جائیں اس کے کچن میں قدم رکھیں وہاں پہ جو مائکرو ویو اوون پڑا ہوا ہے اس کے اندر ایک کمپیوٹر ہے اے فل فلیج کمپیوٹر بالکل جس طرح عام کمپیوٹر سے ہم چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ بالکل وہی چیزیں کرتا ہے اس کی ایک ان پٹ ہوتی ہے وہ ایک آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ کچھ پروسیسنگ کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ کچھ چیزوں کو اسٹور بھی کرتا ہو اس کے پاس ہی ایک ٹوسٹر پڑا ہوگا اس میں بھی ایک کمپیوٹر ہے واشنگ مشین پڑی ہوگی اس میں بھی ڈش واشر پڑا ہوگا اس میں بھی آپ باہر لیونگ روم میں جائیں وہاں پہ ایک ایئر کنڈیشنر لگا ہوگا اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ایک بگلر الارم بھی لگاؤ کہ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے اور چور آ جاتے ہیں تو ایک الارم بجنا شروع ہو جائے اس میں بھی گھر کے باہر ایک گراج ہے گراج کا جو ڈور کھلتا ہے وہ بھی ایک کمپیوٹر کے کنٹرول کے تحت کھلتا ہے گراج کے اندر جو گاڑی کھڑی ہوئی ہے اس میں ہو سکتا ہے چھ سات مختلف کمپیوٹر ہو ایک کمپیوٹر بریکوں کو کنٹرول کرتا ہے دوسرا گاڑی کے اندر ٹیمپریچر جو ہے ایئر کنڈیشننگ کا اس کو کنٹرول کرتا ہے تیسرا انجن کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے یہ سارے کے سارے کمپیوٹر ایسے ہیں جو ہمیں کلیئرلی وزبل نہیں ہیں جو ہمیں فورن نظر نہیں آ جاتے یہ ہم سے چھپے ہوئے ہیں ان کمپیوٹرس کو that is those computer which are not clearly visible جو بالکل سیدھے سیدھے ہمیں نظر نہیں آتے ہم امبیڈ کمپیوٹرز کہتے ہیں اردو میں شاید آپ انہیں چھپے ہوئے کمپیوٹرز کہہ لیں ان میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ہماری ان سے ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہوتی جس طرح ایک پرسنل کمپیوٹر سے ہم ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتے ہیں ہم بٹن دباتے ہیں ماؤس کے ہم کیز دباتے ہیں کی بورڈ پہ اور ہم ڈائریکٹلی اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں اس کے اندر ہم ایک فلوپی ڈسک بھی لگا سکتے ہیں اس کو ہم خاصے اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم انٹریکٹ کر سکتے ہیں امبیڈڈ کمپیوٹرز میں عموماً یہ خاصیت ہوتی ہے کہ ان سے آپ کی انٹریکشن بہت کم ہوتی ہے they are sort of invisible to the user لیکن وہ پھر بھی ہیں وہاں پہ لیکن وہ پھر بھی ہیں وہاں پہ اور وہ کام کر رہے ہیں جو انہیں بتائے گئے ہیں عموماً وہ کام بڑے چھوٹے سے بڑے لمیٹڈ سے ہوتے ہیں لیکن those task are being done and they are being done by those embedded computers ایک ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ the number of embed computer ten the number of personal computer تو آج جو آپ اس پرسنل کمپیوٹنگ کی ایجوکیشن کے فیلڈ میں قدم رکھ رہے ہیں تو you are not worried about only دو six hundred million you are worried about those billions of computers which are all around you یہ کمپیوٹرز آپ کے لائف کے ہر قدم پہ اب آپ کے ارد گرد ہوں گے چاہے آج نہیں لیکن کل کل نہیں تو اگلے سال but they will be there and it is very important that you are aware of that it is very important that you are aware of the fact کہ یہ computers, they're important because they are affecting each and every phase of your daily life جناب آج ہم دو چیزیں کرنا چاہتے تھے پہلی چیز تو ہم نے کر لی وہ یہ کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کمپیوٹرز کہاں سے شروع ہوئے اور ان اور کرنٹ کمپیوٹر جو ہیں ان کی کیپبلٹی کیا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں what are they good at and also what are they not so good at وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں کمپیوٹرز اتنا زبردست کام نہیں کر سکتے اور ان چیزوں کے بارے میں ہم نے اس کورس میں مزید بہت باتیں کرنی ہیں لیکن for now we are going to switch the topic اب ہم تھوڑی سی رسمی سی باتیں کریں گے اس کورس کے بارے میں یعنی انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کورس کا اسٹرکچر کیا ہے اس کے کانٹینٹ کیا ہے اس کی پالیسیز کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کورس کا مقصد کیا ہے اس کورس کے تین مقاصد ہیں پہلا تو مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کورس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جب یہ کورس وہ ختم کرتے ہیں they should be aware of what is the field of computing what constitutes شعبے میں ہوتا کیا کیا ہے ہم چاہیں گے کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو کچھ اپریسیشن مل جائے آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے ان ڈیپتھ نالج نہیں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ فیلڈ آف کمپیوٹنگ میں آخر ہوتا کیا ہے کون کون سے ایسپیکٹس ہیں کون کون سے کی ایریاز ہیں اس فیلڈ کے تو جناب اس کورس کا میجر مقصد تو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتانا ہے اس کورس کا دوسرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک اسکل دینا چاہتے ہیں ہم ہم آپ کو بگنرس پروفیشنسی دینا چاہتے ہیں ایک خاص اسکل میں اور وہ یہ کہ آپ ویج ویب پیجز جو ہیں انہیں ڈیولپ کر سکیں بڑے سادے سے ویب پیجز لیکن انٹریکٹیو ویب پیجز ایسے ویب پیجز جن سے جن کو آپ کچھ دیتے ہیں اور جن سے کچھ لیتے ہیں ان کو آپ کچھ بتاتے ہیں اور وہ آپ کو کچھ بتاتے ہیں عموماً ویب پیجز جو ہوتے ہیں وہ اسٹیٹک ہوتے ہیں یعنی وہ صرف آپ کو کچھ بتاتے ہیں وہ آپ سے انٹریکٹ نہیں کرتے so we are going to develop interactive web pages so this is the other goal of this course the third and final goal is to make you familiar with some of the very important productivity software that are currently being used on personal ان کے بارے میں ہم کچھ باتیں کریں گے اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو اب بتاؤں گا وی یو کے باقی کورسز کی طرح یہ کورس بھی پندرہ ہفتے پہ محیط ہے سولہویں ہفتے میں آپ کا فائنل ایگزام ہوگا جہاں تک اس کورس کا تعلق ہے like most of the other courses at the virtual university آپ کے ہر ہفتے میں تین لیکچر ہوا کریں گے ان تین لیکچرس کے علاوہ آپ کو کچھ ریڈنگ اسائنمنٹس بھی ملے گی یعنی آپ کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں اس کے خاص ایریاز آپ کو پڑھنے پڑیں گے for preparing yourself to attend the lectures دوسری چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ یہ کہ ہم نے کچھ آپ کو ایسی اسائنمنٹس دینی ہیں جنہیں ہم ہوم ورک اسائنمنٹس کہتے ہیں یعنی آپ کو بعض چھوٹے چھوٹے ایسے ٹاسک دیے جائیں گے جو آپ گھر پہ جا کے کریں گے یا اپنی لیب میں جا کے کریں گے اور ان سے ہوگا یہ کہ جو تین لیکچر کے دوران کانٹینٹ کور ہوتا ہے وہ ری انفورس ہوں گے ان کی آپ کو بہتر طور پہ سمجھ آئے گی اچھا ہے نا جہاں تک ہمارا پہلا آبجیکٹو تھا اباؤٹ دا فنڈامنٹل کہ ان کو ہم نے کور کرنا ہے اس کورس میں اس کے لیے they will be a total of twenty five lectures twenty five lectures ان لیکچرس کو سپورٹ کرنے کے لیے they will be a reading assignments اور اس کے علاوہ تین ہوم ورک اسائنمنٹس بھی ہوں گی جہاں تک ہمارا دوسرا آبجیکٹو تھا اور وہ یہ کہ ہم ویب پیج ڈیولپمنٹ کے بارے میں کچھ پروفیشنسی حاصل کریں تو اس سلسلے میں they will be a total of fifteen lectures آپ کا ہر تیسرا لیکچر جو ہے وہ ویب ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہوگا اس کے علاوہ اس میں کچھ ریڈنگ اسائنمنٹس بھی ہوں گی اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری دو ٹیکسٹ بکس ہیں ایک کا فوکس جو ہے وہ فنڈامنٹل کانسپٹ آف کمپیوٹنگ پہ ہے ویر دوسری کا فوکس جو ہے وہ ویب ڈیولپمنٹ پہ ہے ویب ڈیولپمنٹ کا جو ہمارے کورس کا حصہ ہے اس سلسلے میں آپ کو تقریباً چھ تقریباً کیا ایگزیکٹلی چھ اسائنمنٹس بھی کرنی پڑیں گی ہوم ورک اسائنمنٹس آخری جو ہماری چیز ہے وہ ہے پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کے بارے میں پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کے بارے میں they will be a total of four lectures they will be three reading assignments and they will be four homework assignments اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تینوں گول ہم اچیو کر رہے ہیں اس کورس کے اس میں کون کون سے ٹاپکس ہم کور کریں گے تو I will give you a brief introduction about the topics that we are going to cover for covering these three goals of this course سب سے پہلے تو فنڈامنٹل کانسیپٹس کی بات کرتے ہیں جہاں تک فنڈامنٹل کانسیپٹس کا تعلق ہے تو اس میں ہم نے خاصے مختلف طرح کے ٹاپکس اس کورس میں کور کرنے ہیں ہم اگلی دفعہ for example evolution of computing کے بارے میں بات کریں گے ہم نے مائکرو پروسیسر کے بارے میں سوچنا ہے کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں ہم سوچیں گے کہ الخوارزمی صاحب نے جو الگوریزم کا کانسیپٹ بنایا تھا وہ کیوں بنایا تھا اور اس کے کیا فوائد ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ کمپیوٹر نیٹ ورکس جو ہیں وہ ہمیں کس طرح افیکٹ کرتے ہیں اور اس سے کمپیوٹنگ پہ کیا فرق پڑتا ہے انٹرنیٹ سروسز کی بات کریں گے انٹیلیجنس سسٹم کی بات کریں گے سائبر کرائم کی بات کریں گے ہم کمپیوٹنگ پروفیشن کی بات کریں گے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے تو یہ اور کئی اور topic they will be covered in the heading of fundamental concepts next چیز جو ہم کریں گے وہ ہوگی ویج ویب پیج ڈیولپمنٹ کے بارے میں اس سلسلے میں جیسے میں نے بتایا کہ ہم انٹریکٹیو ویب پیجز ڈیولپ کریں گے سو so, ہم پہلے دیکھیں گے کہ جناب یہ انٹریکٹیو فارمس کیا ہوتے ہیں ان ویب پیجز کو بنانے کے لیے جو ہمیں آبجیکٹس یوز کرنے پڑتے ہیں ان کی پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں ان پراپرٹیز کو ہم میتھڈس کے ذریعے کس طرح چینج کرتے ہیں ایونٹ ہینڈلنگ کیا ہوتی ہے اسٹرنگس کو کس طرح مینوپولیٹ کیا جاتا ہے یوزر ڈیفائنڈ فنکشنس کس طرح ڈسکرائب کیے جاتے ہیں اور یوز کیے جاتے ہیں by the way this is the favourite part of this course as far as I am concerned I like to do things اور اس اس پارٹ میں that's exactly what will do we will develop things اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہوگی you will be able to share those things with the rest of the world کیونکہ یہ جتنی بھی آپ کی اسائنمنٹس ہوں گی یہ ورلڈ وائڈ ویب پہ ہوں گی and as you know and as you are going to find out later on this course کہ اگر ایک چیز آپ ورلڈ وائڈ ویب پہ ڈال دیں وہ ساری دنیا کو وزبل ہو جاتی ہے آپ کے دوست جو امریکہ میں بیٹھے ہیں آپ کے رشتے دار جو سعودی عرب میں کام کرتے ہیں all of those people will be able to see what you have created جہاں تک جہاں تک پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کا تعلق ہے اس سلسلے میں ہم نے چار کام سیکھنے ہیں بلکہ چار کاموں سے ہم نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہے ایک تو ہے ورڈ پروسیسنگ دوسرا ہے اسپریڈ شیٹس تیسرا ہے پریزنٹیشنز اور آخری ہے ڈیٹا بیس تو کورس کے اس حصے میں ہم ان چاروں چیزوں کے بارے میں اپنے آپ کو فیملرائز کرائیں گے یہاں بھی ہم چار اسائنمنٹس کے ذریعے ان چیزوں کو ایکچولی امپلیمنٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ چیزیں کس طرح کام کرتی ہیں یہ چیزیں کس طرح ہمارے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں میں نے اپنا تعارف تو آپ سے کرا دیا اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے ای میل بھی بھیج سکتے ہیں میرا ای میل ایڈریس اس وقت آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا ایک اور چیز جو میں ریکمینڈ کروں گا وہ یہ کہ آپ کورس کے ویب پیج پہ ضرور جائیں جس کا ایڈریس اس وقت آپ کو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا اس ویب پیج پہ بہت ساری انفارمیشن ہے about this course about the contents of this course about the policies of this course اور اس کے علاوہ اس پیج پہ آپ کو بہت سارے ہیلپ فل ڈاکیومنٹس بھی ملیں گے جس سے آپ کو اس کورس میں خاصی ہیلپ ملے گی میں نے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا تھا ٹیکسٹ بکس کا کہ ہماری دو ٹیکسٹ بکس ہیں جناب آپ کی پہلی ٹیکسٹ بک تو ہے یہ والی اٹس کالڈ انڈرسٹینڈنگ کمپیوٹرز یہ ٹیکسٹ بک جو ہے ہمارے ہمارے کورس کے پہلے آبجیکٹو کو اچیو کرنے میں ہماری ہیلپ کرے گی ہماری دوسری ٹیکسٹ بک جو ہے وہ یہ ہے learn JavaScript over a weekend آپ کو لرننگ اسائنمنٹس ریڈنگ اسائنمنٹس کے بارے میں آلریڈی بتایا جا چکا ہے سو میک شیور کہ you read these books before you come to the course یہ ریڈنگ اسائنمنٹ جو ہیں ان کے بارے میں خاص طور پہ ایمفسائز کرانا چاہوں گا کہ make sure you read them beforehand بعد میں نہیں اس کو لیکچر سے پہلے پڑھ کے آئیں اور اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا آپ کو جو چیزیں لیکچر میں سنائی دینے کو ملیں گی ان کو ایبزارب کرنے میں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اگر آپ نے پہلے ہی اس کا ایسوسیٹڈ ریڈنگ مٹیریل پڑھا ہوا ہے so I highly highly emphasise that ہم شیور کہ ابھی تک آپ نے اپنی کتاب تو حاصل کر لی ہوگی تو میک شیور کہ you keep on reading it this is a great learning resource for you ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ وی یو ایک ورچوئل یونیورسٹی ہے ہمارا آپ کا رابطہ مختلف طریقوں سے ہے لیکن ان میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ ای میل ہے make sure that you check your email every day if not twice every day کیونکہ اس کورس کے بارے میں اور وی یو کے باقی کورس کے بارے میں اور وی یو کے باقی ایونٹس کے بارے میں آپ کو خاصی انفارمیشن ای میل کے ذریعے بھیجی جائے گی سو so یہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ اس کو ریگولرلی چیک کریں اور پھر اس سے فائدہ حاصل کریں اب ایک بہت امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ اس کورس میں آپ کا گریڈ کس طرح کیلکولیٹ ہوگا اس کورس میں مارکس کی ڈسٹریبیوشن کیا ہوگی کس ایکٹیویٹی کو کتنا پورشن ملے گا سب سے پہلے تو آپ کی اسائنمنٹس ہیں جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گنوائی تھی there are total of thirteen assignments ان اسائنمنٹس کو جناب آپ نے ہمیں وقت پہ سبمٹ کرانا ہے اگر ذرا سی بھی دیر ہوئی تو یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگی and you will lose the grade for that assignment so please make sure کہ اسے آپ صحیح طریقے سے کریں اور اسے وقت پہ سبمٹ کرائیں ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی اس کورس کا دوسرا اس اس کورس کے گریڈ کا دوسرا حصہ جو ہے وہ آپ کے مڈ ٹرم ایگزام کی وجہ سے کیلکولیٹ ہوگا یہ مڈ ٹرم ایگزام آپ کا آٹھویں ہفتے میں ہوگا ایک گھنٹے کا ہوگا and it will have thirty five percent of the credit of the whole course homework assignment پندرہ فیصد اور یہ مڈ ٹرم ایگزام تھرٹی باقی رہ گئے پچاس فیصد وہ کہاں جائیں گے وہ آپ کے فائنل ایگزام میں جائیں گے آپ کا فائنل ایگزام جو ہے دو گھنٹے کا ہوگا it will cover the the whole of course اور اس کی جو آپ کے ٹوٹل گریڈ میں ہوگی وہ پچاس فیصد ہوگی پینتیس فیصد مڈ ٹرم ایگزام کے لیے اور پچاس فیصد آپ کے فائنل ایگزام کے لیے اچھا جناب تو ابھی سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کورس میں پہلی اسائنمنٹ کون سی ہوگی پہلی اسائنمنٹ خاصی آسان سی ہے پہلی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک ای میل میسج بھیجنا ہے مجھے اس کی ڈیٹیلز آپ اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ آپ نے C S one O one یعنی ہمارا کورس جو ہے اس کے میسج بورڈ پہ جا کے ایک میسج پوسٹ کرنا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی اس وقت آپ کو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں جہاں تک کہ اس کی سبمیشن ڈیڈ لائن کیا ہے اس کے لیے اگر آپ اپنے سلیبس کو دیکھیں اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگلے ہفتے کس وقت کہاں پہ آپ نے یہ اسائنمنٹ سبمٹ کرانی ہے ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں ہم جب بھی اس کورس کے دوران اگر کوئی نئی ٹرم کو نیا لفظ کوئی عجیب سا لفظ یوز کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی وقت اس کو ڈیفائن بھی کر دیں لیکن ہمیشہ ہم ایسا نہیں کر پاتے سو وہ میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ جب بھی کوئی ایسی ٹرم آئے جس کے بارے میں آپ کو پہلے سے علم نہ ہو آپ اسے لکھ لیں اور لیکچر کے بعد آپ یہ انڈرسٹینڈنگ کمپیوٹرز والی جو کتاب ہے اس کو کھول کے دیکھیں اس کے اینڈ میں گلوسری ہے گلوسری میں there is a very good chance کہ اس کا مطلب ضرور موجود ہوگا اچھا جناب اب ہم جلدی سے سمرائز کر لیں کہ آج ہم نے کیا کیا پڑھا تو جناب آج ہم نے سب سے پہلے بات کی ڈیجیٹل کمپیوٹر کے بارے میں اور اس کے انوینٹر کے بارے میں اور یہ کہ جو ڈیجیٹل کمپیوٹر ہم نے دیکھا وہ تھا الیکٹریکل انجن اور وہ ایک لحاظ سے گرینڈ ڈیڈی ہے آج کل کے سارے کے سارے کمپیوٹرز کا اور یہ کہ ماڈرن کمپیوٹرز جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں اور کن چیزوں کو کرنے میں انہیں مشکلات پیش آتی ہیں اس کے علاوہ آخری چیز جو ہم نے ڈسکس کی وہ یہ کہ جو C S one O one introduction to computing آپ کا کورس ہے اس کے کانٹینٹس کیسے ہیں اس کا اسٹرکچر کیسا ہے اس کی پالیسیز کیا ہے اگلی دفعہ جناب بہت انٹرسٹنگ لیکچر ہے اگلی دفعہ ہم نے کمپیوٹنگ کے بارے میں کمپیوٹنگ کے ایولیوشن کے بارے میں بات کرنی ہے یعنی کمپیوٹنگ اگر ہم کہتے ہیں کہ انالیٹیکل انجن سے سٹارٹ ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا کون سے ایسے امپورٹنٹ ایونٹس تھے جن کی مدد سے کمپیوٹرز وہ آج ہیں جو آج ہیں جس طرح ہمیں نظر آتے ہیں ہم ان سارے مائل اسٹونس کو دیکھیں گے انٹرسٹنگ پرسنالٹیز کا تذکرہ کریں گے جنہوں نے کمپیوٹنگ کے فیلڈ میں پارٹیسپیٹ کیا میرے خیال میں وہ خاصا انٹرسٹنگ لیکچر ہوگا اب جاتے جاتے آپ کو ایک چھوٹا سا جوک سنا دیں ہوا یہ کہ ایک صاحب نے کمپیوٹر خریدا اور گھر پہ لائے وہ نہیں چل رہا تھا انہوں نے فون کیا کہ صاحب کمپیوٹر نہیں چل رہا فون کے دوسری طرف جو صاحب تھے سپورٹ والے انہوں نے کہا جناب یہ تو بتائیے کہ آپ نے اسے پاور میں پلگ ان کیا ہے بجلی اس میں آ رہی ہے کہ ہاں ہاں میں نے پلگ ان کر دیا اچھا اب یہ بتائیے آپ نے اس کا آن کرنے کا بٹن دبایا ہے ان صاحب نے کہا کون سا بٹن مجھے تو کوئی بٹن نظر نہیں آ رہا سپورٹ والے صاحب نے کہا بھائی وہ سامنے ہی تو ہے کمپیوٹر پہ کہتے نہیں نہیں مجھے بالکل نظر نہیں آ رہا یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ تو اندھیرا ہے جناب وہاں پہ بجلی نہیں تھی اس لیے کمپیوٹر کام نہیں کر رہا تھا سی یو نیکسٹ ٹائم